حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایسے قومیں یعنی امتیں یعنی جماعتیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو باسٹھ